سفیان نے کہا ہمیں سلیمان سلیمان بن موسیق سنائی انہوں نے حضرت اور کیا آپ نے فرمایا تین قسم کے لوگ ہیں قیامت کے دن اللہ ان سے بات نہیں کرے گا منان یعنی جو احسان جتلانے کے لیے کسی کو کوئی چیز دیتا ہے وہ جو جھوٹی قسم کے ذریعے سے اپنے سامان کی مانگ بڑھاتا ہے جو اپنا تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے صحیح مسلم حادیث نمبر دو سو چورانوے